حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی اس نے میری نافرمانی کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چودہ